ہم نے امریکہ سے ایک درخواست کی ہے بڑا جو ہوا کرنی پڑتی ہے آپ بھی کریں گے یہ درخواست میرے ساتھ مل کے ایک درخواست کرتے ہیں امریکہ سے تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ روشن خیال بن جاتے ہیں کیا بن جاتے ہیں روشن خیال وزیر خارجہ کا شہر ہے کچھ تو روشن خیال ہی دکھاؤ بابا جی- جینے کے بھی سلیقے ہوتے ہیں دنیا کے ساتھ مل کے رہنا پڑتا ہے ہر وقت بنیاد پرستی اچھی نہیں ہوتی تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سارے بنتے ہو وزارت خارجہ کے ترجمان انشاءاللہ میں اپلیکیشن لکھ رہا ہوں آپ سنیں آپ سب نے سائن کرنے ہیں جناب امریکہ لانت اللہ علیہ آپ نے یہ جو ساری دنیا سے فوجیں مانگی ہے نا کہ عراق میں پاکستانی فوج بھی جائے اور بنگلہ دیش کی بھی جائے انڈیا کی بھی جائے جناب والا اس درخواست کی وجہ سے ہم جیسے آپ کے خادموں کو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا پاپا تو سپر پاور ہے اس کو اتنی سارے لوگوں کی کیا ضرورت ہے ہم نے جو مسلمانوں کا ذہن بنایا ہوا تھا کہ رب کو چھوڑو امریکہ کی پوجا کرو امریکہ ناراض ہو گیا تو بھوکے مر جاؤ گے امریکہ کے ڈارلوں کی خاطر دل بیچو ایمان بیچو جان بیچو کپڑے اتارو جو کرو ہماری یہ دعوت کمزور ہو رہی ہے جناب والا ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ عراق کی جنگ اکیلے لڑیں اور فتح کریں تاکہ ہم جیسے آپ کے غلام دنیا کو آپ کی غلامی پہ لا سکیں اچھی درخواست ہے کہ نہیں آپ سائن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے امریکہ کو اکیلے لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے اگر ماں کا بیٹا ہے اگر اپنے باپ کی اولاد ہے اس کو وہاں اکیلے لڑنا چاہیے کہ وہ کہتے نہیں میں اپنے باپ کا تو اکیلا نہیں لڑتا ہم پھر کہتے اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اکیلے لڑ کے دکھا اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے تو اکیلے لڑ کے دکھا اگر کسی اور جانور کا پیا ہے تو پھر تیری مرضی ہے